حضرت سہل بن ابی حسمہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام سے خیبر گئے اور کھجوروں کے درختوں میں الگ الگ ہو گئے حضرت عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے ان کا بھائی عبد الرحمن بن سہل اور اس کے زاد بھائی عبیسہ اور محیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد الرحمن نے اپنے بھائی کے بارے میں بات شروع کی جبکہ وہ ان تینوں میں سے چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنی چاہیے پھر ان دو بھائیوں نے اپنے مقتول کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچاس آدمی قسمیں اٹھائے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو موقع پر موجود نہیں تھے ہم کیسے قسمیں اٹھائے آپ نے فرمایا پھر یہودی پچاس قسمیں دے کر تم سے بری ہو جائیں گے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کافر لوگ ہیں ان کی قسموں کا کیا اعتبار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقتول کی دیت ادا کر دی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے اونٹوں کے باڑے میں داخل ہوا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو سترہ